اللہ تعالیٰ کا فضل جب تک کوئی عبادت آسان ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اس فضل الہی کے خوب مزے لوٹ لیتے ہیں لیکن جنہوں نے محروم رہنا ہو وہ آج کل پر ٹالتے رہتے ہیں بھائیوں اور بہنوں یہ دنیا تیزی سے قیامت کی طرف جا رہی ہے یہ ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دور ہوتی جا رہی ہے یہ ہر لمحہ خیر القرون سے شر القرون کی طرف سفر کر رہی ہے اس لیے اس زمانے میں کسی نیکی کو کل پر ٹالنا بہت خطرناک ہے اچھے کل کی اللہ تعالیٰ سے ضرور امید رکھنی چاہیے مگر اپنے آج کو بہت قیمتی بنانا چاہیے ممکن ہے کل کا دن آج کے دن سے بہتر نہ ہو حج کی عبادت صحت اور جوانی کے زمانے میں زیادہ جچتی ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ جس عمر میں بھی نصیب فرما دیں یہ بہت بڑی نعمت ہے مگر جوانی تو جوانی ہوتی ہے اور جوانی کی عبادت کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے ویسے بھی ہر مسلمان کو پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس کے فرائض جلد از جلد پورے ہو جائیں کیونکہ فرائض کے بغیر زندگی بیکار اور ادھوری ہے فریض کے بغیر زندگی صرف خسارہ ہی خسارہ ہے ہم کب تک ہر نیکی کو کل پر ٹالتے رہیں گے کوئی کہتا ہے کہ بس کچھ دن بعد تہجد شروع کروں گا اللہ کے بندے کچھ دن بعد کیوں آج سے ہی کیوں نہیں یہی حال حج کا ہے پہلے مکان بنانا ہے پھر کاروبار سیٹ کرنا ہے پھر بچوں کی شادیاں کرنی ہیں پھر حج کا سوچیں گے آہ مسلمان تجھے جی اپنے رب کے گھر کو دیکھے بغیر آخر چین کس طرح آ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر حج پر جانے کے اسباب نہیں ہیں تو نہ جانے میں کوئی گناہ نہیں مگر حج کے شوق کے اسباب تو تیرے پاس بے شمار ہیں پھر دل میں شوق کیوں نہیں کیا شوق کے لیے بھی ٹکٹ اور ویزے کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کا بندہ ہے اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے بس اسی پر غور کر لے تو شوق کی موجیں تیرے دل سے اٹھ کر آنکھوں کا سیلاب بن جائیں گی تب تو شوق کی ان لہروں میں ڈوب کر دعا مانگے گا تو تیری دعا ضرور عرش تک جا پہنچے گی تب تیری روح میں قوت پرواز آ جائے گی تب تیرے خواب بھی بار بار مبارک سفر کریں گے اور تو حرمین شریفین سے مستقل جڑ جائے گا انشاءاللہ